ابو نظرہ کہتے ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے بس ہم بیٹھ گئے اور جماعت سے ایک نوجوان ان میں گیا اور ان سے غزوے حج اور عمرے کے سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا وہ آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا اس نوجوان نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سارے اس کا جواب سن لو بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا آپ نے مدینہ لوٹنے تک دو رکت نماز پڑھی میں نے آپ کے ساتھ حج بھی کیا اس سفر میں بھی آپ نے مدینہ لوٹنے تک دو رکتیں ہی ادا کی پھر میں آپ کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر حاضر ہوا آپ نے وہاں اٹھارہ دن قیام کیا اور دو رکتیں ہی پڑھیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر والوں کو کہتے تھے تم لوگ چار چار رکتیں پڑھ لیا کرو کیونکہ ہم مسافر ہیں پھر میں نے آپ کے ساتھ تین عمرے کیے ہیں آپ دو رکتیں ہی ادا کرتے رہے اس کے بعد میں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کئی حج کیے وہ دونوں مدینہ لوٹنے تک دو رکت ہی نماز پڑھا کرتے تھے حدیث نمبر تیئیس سو پچہتر مسند احمد